تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی